شرک اکبر کی اقسام شرک سوال اللہ کی ذات میں شرک کا کیا مفہوم ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا سورت الاخلاص آیت نمبر تین جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے فرمایا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے سورة المائدہ آیت نمبر پچھتر لہذا جو شخص ان الحق یعنی میں اللہ ہوں کا دعویٰ کرے یا اللہ میں فنا ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين اور انہوں نے اس کے بندوں کو اس کا جز بنا دیا بے شک ایسا انسان کھلا کافر ہے سورة الزخرف آیت نمبر پندرہ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور یعنی نورم من نور اللہ کہنا اللہ کا جز بنانے کے مترادف ہے اور یہ بدترین شرک ہے آپ اللہ کے بندے اور اس کے مخلوق تھے سوال صوفیہ کے نزدیک توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو موجود نہ مانا جائے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا مظہر ہیں جیسے سمندر سے موجیں اٹھتی ہیں اور لہریں بنتی ہیں دراصل وہ سمندر ہی کی شکلیں ہیں اسی طرح یہ کائنات اللہ ہی کی شکلیں ہیں کیا یہ واقعی توحید ہے جواب یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے سراسر منافی ہے یہ تصور عیسائیوں کے عقیدے تصلیف سے بھی بدتر ہے خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں سبائی گروہ نے ایسی ہی بات کی تو صحابہ اور اہل بیت نے ان کو کافر اور مرتد کہا اور علی رضی اللہ عنہ نے انہیں آگ میں جلا دیا بخاری کتاب الجہاد کتاب المرتدین اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا سوال بعض صوفیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں فنائے کلی میسر ہوتی اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو مجھ میں فنا ہوا وہ نہ آسمان میں ملے گا نہ زمین میں نہ نہ نہ اور ہی بہشت میں اس لیے بعض صوفیہ نے ان الحق یعنی میں خدا ہوں کا دعویٰ کیا کیا یہ توحید کے منافی ہے جواب اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ربوبیت کا دعویٰ ایمان و اسلام کی سری حجد ہے یہ دعویٰ فراون نے کیا انا ربکم اللہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دلیل و رسوا کیا اور دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہوئی لہذا یہ کہنا کفر ہے فرعون نے ان الحق کہا تو ذلیل ہو گیا اور منصور نے ان الحق کہا تو مست قرار پایا فرعون کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی لعنت رہ گئی اور منصور کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی رحمت رہی ہے نعوذ باللہ فرعون ہو یا منصور جو الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی لعنت ہی ہے سوال بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات نہ تو اللہ کی عین ہے اور نہ ہی غیر ہے بلکہ اللہ کے اسما و صفات کا ذل ہے عکس ہے سایہ ہے ظلال ہے کیا یہ کہنا صحیح ہے جواب صوفیہ کا یہ نظریہ کہ یہ کائنات اللہ کی غیر نہیں ہے گمراہی ہے اگر واقعی اللہ کا غیر موجود نہیں ہے تو نمبر ایک اللہ کے انبیاء کی دعوت کا کیا مفہوم ہے اس کا کوئی غیر تمہارا معبود نہیں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر ہے ہی نہیں تو انبیاء علیہم السلام کس غیر کی عبادت سے روکتے تھے نمبر دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا سورة النساء آیت نمبر بیاسی اگر کوئی اللہ کا غیر نہیں ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے سوچئے اگر کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہے تو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی پاک صفات کا عکس ابلیس فرعون نمرود اور ابولاب کی شکل میں کیسے ظاہر ہوا نمبر دو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابلیس فرعون اور نمرود کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا تو کیا وہ اپنی پاک صفات کو عذاب دے گا نمبر تین اگر صوفیہ کی یہ بات مان لی جائے تو سوچئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جبرائیل اور ابلیس میں موسا اور فرعون میں ابراہیم اور نمرود میں اصلاً کیا فرق رہا کیا ان سب کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس قرار دینا کفر سریح نہیں ہے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اے جابر اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا پھر اس کے چار حصے کیے ایک سے قلم دوسرے سے لوح محفوظ تیسرے سے عرش اور چوتھے سے کل کائنات پیدا کی ریاض السالکین جواب یہ روایت بلا سند ہے موضوع من گھڑت ہے ایسی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے بخاری سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے صورت المائدہ آیت نمبر پندرہ کیا اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جواب اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک تورات کو نور کہا المائدہ چوالیس نمبر دو انجیل کو نور کہا المائدہ چھیالیس نمبر تین قرآن مجید کو نور کہا العراف ایک سو ستاون التغابن آٹھ ان تمام آیات میں نور سے مراد نور ہدایت ہے اللہ کے نور کا حصہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور ماننا تو شرک ہے لہذا یہ آیت نور من نور اللہ کی دلیل نہیں بن سکتی اس آیت میں نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے دونوں کے درمیان واؤ اطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے یہ حدیب اللہ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اور اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک ہی چیز یعنی قرآن کریم ہے سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہے جواب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ خود خالق ہے خالق عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا سورة العراف آیت نمبر ایک چون سورہ یونس آیت نمبر تین یہ بھی فرمایا الرحمن علی العرش استوى رحمان عرش پر مستوی ہے سورہ تاہا آیت نمبر پانچ یہ بھی فرمایا کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ زمین ہچکولے کھانے لگ جائے سورت الملک آیت نمبر سولہ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ایک لوڈی تھی جو بکریاں چراتی تھی ایک دن بھیڑیا ریوڑ میں سے ایک بکری لے گیا مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے میرے فعل کو برا کہا میں نے عرض کیا آئے اللہ کے رسول میں اس لوڈی کو آزاد نہ کر دوں آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آ میں اسے آپ کے پاس لے گیا آپ نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے لوڈی نے جواب دیا پھر سما آسمان میں آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا اسے آزاد کر دو فنحا مومنا یہ مومنا ہے مسلم اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہوں سورہ مجادلہ آیت نمبر سات اور مزید فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ كُنْتُمْ تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے سورة الحدید آیت نمبر چار جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے پھر اسے عرش پر کیسے مانا جائے گا جواب دراصل مع کے لفظ سے دھوکہ کھایا گیا ہے مع صرف ذاتی طور پر اکٹھے ہونے کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سورہ توبہ آیت نمبر 119 سچوں کے ساتھ ہو کا یہ مطلب کون لے سکتا ہے کہ گھر میں بازار میں غرد ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ پھرو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سچوں کا مذہب اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ تعاون کرو بے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مگر جنہوں نے توبہ کی اصلاح کی اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا اور خالص اللہ کی اطاعت کی یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہیں صورت النساء آیت نمبر 146 مومنین کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کیا وہ جسمانی طور پر ہر وقت مومنین کے ساتھ ہیں یا مراد ان کی دوستی ہے جیم اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے صورت العنکبوت آیت نمبر انہتر پھر کیا اللہ بدکاروں کے ساتھ نہیں ہے دال فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ترپن تو کیا اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے جب ماں یعنی معیت کے کئی معنی ہیں پھر وہی معنی لیے جائیں گے جو سیاق و سباق فرمان رسول اور صلف صالحین کی تفسیر کے مطابق ہوں گے ان آیات کی ابتدا بھی اللہ کے علم کے بیان سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی کے علم پر ہوتی ہے صورت الحدید کی آیت وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی پوری آیت پڑھیے هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يلج وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير دو مرتبہ اللہ کے علم کا ذکر ہوا معکم سے پہلے اور ایک دفعہ بعد میں ہے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے لہذا سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہاں علم مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدرت اور غلبہ ہر جگہ ہے مگر خود ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے واؤ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت ہے ساتویں آسمان کے درمیان سمندر ہے اس کے نیچے اور اوپر اتنی مسافت جتنا آسمان اور زمین کے مابین ہے واللہ تعالی فوق ذالک ولی سفا علیہ شی امن اعمال بنی آدم اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے اور آدم کی اولاد کے اعمال میں سے کوئی عمل اس سے مخفی نہیں ابو داود ابن ترمیزی نے حسن کہا سلف کی اجماعی تفسیر یہی ہے کہ اللہ از وجل عرش پر ہے اور اس کا علم ان کے ساتھ ہے وہ ان کو اور ان کی مناجات کو جانتا ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونحن أقرب إليه من ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں سورہ قاف آیت نمبر سولہ مزید فرماتا ہے اجیب دعوت اذا دعان اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں اس قرب سے کیا مراد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چھیاسی جواب یہ قرب بھی قرب مکانی یا زمانی نہیں ہے بلکہ وہ علم و قدرت کے لحاظ سے قریب ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے آگے فرمایا میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہاں مراد سن کر فوری دعا کو قبول کرنے کا ذکر ہے قرب سے مراد مرتبہ میں قریب ہونا بھی ہے قرآن حکیم میں الملائکت المقربون سورة النساء آیت نمبر 172 مقرب فرشتوں کا ذکر ہے فرعون جادوگروں کو کہتا ہے کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے تو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور بے شک تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے سورة العراف 114 معلوم ہوا قرب بلحاد رتبہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إن رحمة الله قريب من بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے سورہ آراف آیت نمبر چھپن پس ثابت ہوا کہ اللہ رحمت و قدرت حفاظت و اجابت کے لحاظ سے قریب ہے نہ کہ بذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے بخاری اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہے کہ یہاں قرب مکانی مراد نہیں بعض مفسرین ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ بھی فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے سورة الواقعہ آیت نمبر پچاسی جمہور صلف کے نزدیک مراد ملک الموت ہے جو اہل و عیال سے زیادہ میت کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اہل و عیال نہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی میت کی اس تکلیف کو جان سکتے ہیں جو میت برداشت کر رہی ہوتی ہے بعض نے یہاں علم و قدرت بھی مراد لیا ہے مگر قرب مکانی کا قائل صحابہ تابعین اور ائمہ میں سے کوئی نہ تھا ابو مساشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی اونچی جگہ چڑھتے تو اللہ اکبر کی اونچی آواز لگاتے آپ نے فرمایا لوگو میانہ روی اختیار کرو تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں بلا رہے ہو تم تو سننے اور دیکھنے والے کو کو پکارتے ہو ہو جس تم بلاتے وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے بخاری و مسلم اگر اس حدیث سے قرب ذاتی مراد لی جائے تو شہرک سے قریب ہونے والی آیت سے تعارض ہوگا معلوم ہوا یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ سواری کی گردن کے فاصلہ پر جو شخص سن سکتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ سنتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے سورة الانعام آیت نمبر تین اس آیت کا کیا مطلب جواب علماء سلف اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین میں الہ یعنی معبود ہے ابن کثیر قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ وہی آسمان میں الہ ہے اور زمین میں وہی الہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر چوراسی یعنی آسمان اور زمین میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن على العرش استوى له ما في في السماوات وما وما وما الأرض بينهما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى رحمان عرش پر مستوی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ تحت ترا میں ہے سب اسی کا ہے اور اگر تم بات اونچی کہو تو وہ ہر چھپے بھید اور خفیہ چیز تک کو جانتا ہے سورہ تاہا آیت نمبر پانچ چھ سات اہل نظر انصاف کریں کہ کون سا مفہوم اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق ہے کیا ان آیات کا وہ مفہوم نہ مانا جائے جو قرآن حکیم کی دیگر آیات کے موافق ہے اور صلف صالحین سے بھی وہی منقول ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فأينما تولوا فثم وجه الله جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ کیا اس سے اللہ کا ہر جگہ ہونا ثابت ہوتا ہے جواب پوری آیات اس طرح ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ اسعت والا علم والا ہے صورت البقرہ آیت نمبر 115 اس آیت کی ابتدا میں اللہ کی بادشاہت کی اسعت کی خبر ہے اور آخر میں اس کی وسعت رحمت اور علم کا ذکر ہے مفہوم یہ ہوا کہ ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے اور کوئی چیز اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں تم جہاں بھی جاؤ اللہ تمہیں جانتا ہے اور تم پر قادر ہے یہ مفہوم کئی آیات قرآنی میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 148 اکثر ایم مفسرین اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کیا تو یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب اللہ کی پیدا کردہ ہے جس کی طرف اللہ منہ کرنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے اگر اس آیت کی بابت صوفیہ کے بیان کردہ معنی قبول کیے جائیں تو عظیم فساد لازم آئے گا کوئی قبر پرست ہو یا بت پرست یا آگ پرست کوئی پانی کو پوچھتا ہو یا درخت کو تو وہ کہے گا کہ جب ہر طرف اللہ ہے تو میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں پھر تو شرک جائز ہوگا جو قرآن تعلیم کے سریحن خلاف ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے کیا اللہ ہر نفس کے اندر ہے زاریات آیت نمبر اکیس جواب یہ صوفیہ کی دلیری ہے جو اس آیت کو بھی دلیل بناتے ہیں فرمایا یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں اور خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں پھر تم غور کیوں نہیں کرتے سورہ زاریات آیت نمبر بیس اکیس یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی توحید کی دعوت برحق ہے آیت قرآنی میں واضح طور پر آیات یعنی نشانیوں کا ذکر ہے کہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اول وہی آخر وہی باطن اور وہی ظاہر ہے صورت الحدید آیت نمبر تین اس آیت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 کا مطلب ہر پوشیدہ کو جاننے والا اور یہ بھی ہے کہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے یہ چاروں نام اللہ کے علو اور مخلوق سے الگ ہونے کو ظاہر کرتے ہیں ایم مفسرین اس کی یہی تشریح کرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی اب کسی ایسی تفسیر کی ضرورت نہیں جو آپ کی تفسیر کے خلاف ہو ایسی ہر تفسیر باطل ہے فرمایا اللہم انت الاول فلیس الاخر فلیس بعدک فلئی وانت الظاہر فلیس فوقک کشئی وانت الباطن فلیس دونک شیع اے اللہ آپ سب سے پہلے ہیں آپ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی آپ آخر ہیں آپ کے بعد کوئی چیز نہیں آپ ظاہر ہیں آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں آپ باطن ہیں آپ سے مخفی کوئی چیز نہیں مسلم آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں صفت علو کو ثابت کر رہی ہے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو کنزم مخفیہ میں مخفی خزانہ تھا جسے کوئی نہ جانتا تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق پیدا کی اور ان کو اپنی معرفت دی پھر انہوں نے مجھے پہچان لیا جواب صوفیہ کے بیان کردہ یہ روایت بالکل جھوٹی اور بناوٹی ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح یا ضعیف صنعت معروف ہے ملا علی قاری نے بھی موضوعات کبیر میں اس کا ذکر کیا امام سخاوی کے حوالے سے ضعیف کہا معنی کے لحاظ سے بھی یہ روایت باطل ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ظاہر ہے وہ کائنات کی وجود سے پہلے بھی ظاہر تھا پھر صوفیہ نے کن تو کنزن کے بعد بیج اور درخت کی مثال دی تو اللہ بمثل بیج ہوا اور کائنات بمثل درخت بیج تو ختم ہو کر درخت بن گیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثال تو مالک کی گستاخی ہے نعوذ باللہ سوال کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلب المؤمن بیت الرب کہ مومن کا دل رب کا گھر ہے جواب یہ روایت بے اصل یعنی جھوٹی اور باطل ہے امام سخاوی ابن تیمیہ اور ملا علی قاری نے موضوعات یعنی من گھڑت قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کا دل رحمان کی دو اگلیوں میں ہے وہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے مسلم یعنی سب قلوب اللہ تعالیٰ کی دو اگلیوں کے درمیان ہے اور یہ جھوٹی روایت کہتی ہے کہ ہر قلب اللہ تعالیٰ کو محیط ہے سبحان اللہ اللہ اللہ سوال کیا رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا من عرف عرف نفسه فقد ربه جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا جواب یہ بھی من گھڑت روایت ہے اس کی سند کا ہی پتہ نہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا لئی سہو بثابت یہ ثابت نہیں ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسناد دین میں سے ہیں اگر اسناد نہ ہو تو جو کوئی جو چاہے کہتا رہے مقدمہ مسلم سوال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں پھر میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بخاری اس حدیث کا کیا مفہوم ہے جواب علماء سلف نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے ساتھ مشغول ہے اس کا کان ادھر ہی متوجہ ہو جاتا ہے جس طرف اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنی آنکھ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دے رکھا ہے وہ اپنا ہاتھ پاؤں اللہ کی رضا کے کام کی طرف بڑھاتا ہے یعنی وہ شخص اس کو نہیں سنتا جس کے سننے کی شرع اجازت نہ دے نہ ہی اسے دیکھتا ہے جسے دیکھنے سے شرع نے منع کیا ہے خلاف شرع کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا اور نہ ہی اس کام کی طرف چلتا ہے جس کے کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے فرقہ حلولیہ اور اتحادیہ کا یہ خیال کہ یہ کلام حقیقت پر ہے اور اللہ تعالیٰ عین عبد بن جاتا ہے یا اس میں حلول کر چکا ہے عین گمراہی اور کفر ہے حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں اگر اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کا سوال پورا کروں گا اگر پناہ طلب کرے تو پناہ دوں گا یہ الفاظ دلیل ہیں کہ اللہ اور بندہ الگ الگ ہیں اللہ انسان میں حلول نہیں کرتا اگر حلولیہ کے معنی مراد لیے جائیں تو پھر اس مرتبہ پر پہنچا ہوا شخص ہاتھ سے استنجا کیوں کرتا ہے ہاتھ گندگی میں کیوں ڈالتا ہے پاؤں سے بیت الخلا کو کیوں جاتا ہے اسی طرح آنکھ اندھی کان بہرا ہاتھ لولا یا پاؤں لگڑا کیوں ہوتا ہے کیا ان صفات کو اللہ کی طرف منسوب کرو گے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ سب سے زیادہ اقرب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی زخمی ہو گئی اس میں سے خون نکل آیا آپ نے فرمایا تو ایک اگلی ہے جو خون آلودہ ہو گئی ہے تیری یہ تکلیف اللہ کے راستہ میں ہے بخاری کیا معاد اللہ خود اللہ ہی کو یہ زخم ہوا تھا اگر صوفیہ کے معنی لیے جائیں تو جس کا ہاتھ پاؤں آنکھ اور کان اللہ ہے اس کو تکبر سے کیا منع پھر جن آیات و احادیث میں تکبر کرنے سے منع فرمایا وہ کن کے لیے ہے لہذا وہ معنی جو سلف صالحین نے بیان کیے وہی درست ہیں سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی صورت الانفال آیت نمبر سترہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے جواب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا لیکن اد رمیتا کہہ کر کنکریوں کو پھینکنے کا فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا پھر نفی کر کے اپنی طرف اضافت کی فعل ایک ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پھینکی جبکہ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے جس نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کنکریوں کو مشرقین تک پہنچایا چونکہ مخلوق کے کاموں کا سبب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہی ہے وہی انسان کو توفیق دیتا ہے اسباب مہیا کرتا ہے وہی ہر کوشش کو کامیاب کرتا ہے اس لیے اس کام کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے صورت الانفال آیت نمبر سترہ یہاں بھی سبب اللہ تعالیٰ ہے اسی کے حکم سے مومنین نے ان سے قتال کیا اور وہی مومنین کو فتح دینے والا ہے لہذا اس فعل کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری تباہ پرسی نہ کی وہ کہے گا اے رب میں رب العالمین کی تباہ پرسی کیسے کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی تباہ پرسی نہ کی اگر تو اس کی تباہ پرسی کرتا مجھے اس کے ہاں پاتا مسلم اس حدیث کا کیا مطلب ہے جواب امام نووی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے جبکہ مراد بندہ ہے بندے کی عزت افزائی اور اظہار شرف و قرب کے لیے اور وجد تنی اندہو کا مطلب ہے کہ اس کا ثواب وہاں پاتا میری رحمت میرا فضل و ثواب اور تیری عبادت کی عزت افزائی وہاں پاتا اگر اس حدیث کی وہ معنی لیے جائیں جو صوفیہ لیتے ہیں کہ وہ نیک بندہ اللہ ہی ہے تو سوچئے کیا اللہ بیمار ہو سکتا ہے بھوکا پیاسا بھی ہے یقیناً نہیں وہ تو بے مثل ہے یہ سب نقائص اور حاجات ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بے مثل سب نقائص و حاجات سے پاک ہے اس حدیث میں بیان یہ ہوا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کسی کو کھلانا اور پلانا ایسا محبوب عمل ہے جس کی جزا یقینی ہے بندہ کا یہ کہنا کہ کئی فعود میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا دلیل ہے کہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے صفات سوال کیا اللہ کے سوا کوئی مختار کل ہے یعنی لوگوں کی مشکلات حل کرنے پر قادر ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض ومن في الأرض جميعا أي رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم ان کی والدہ اور रूई زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلہ میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ انہیں ہلاکت سے بچا لے صورت المائدہ آیت نمبر سترہ جن کو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا والذین تدعون من من ما قطمیر اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں صورت الفاطر آیت نمبر تیرہ سید البشر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں سورة الانعام آیت نمبر پچاس مزید اعلان فرمایا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله کہہ دو میں تو اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے سورہ یونس آیت نمبر انچاس سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی مزید فرمایا قل انی لا املک لکم ضرورا کہہ دو کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سورة الجن آیت نمبر اکیس ساری مخلوقات سے افضل امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے اور اپنے سوا کسی اور کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو پھر اللہ قادر مطلق کے علاوہ کسی اور کو امداد کے لیے کیسے پکارا جا سکتا ہے اس لیے فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں سورة الانعام آیت نمبر سترہ سوال کیا اللہ کے سوا کوئی اور ما فوق الاسباب لوگوں کی تکالیف کا علم رکھتا ہے جواب اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے فرمایا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیس کسی فوت شدہ بزرگ کو لوگوں کی تکالیف کا علم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ اس کی پکار ہی سے غافل ہو صورت الاحقاف آیت نمبر پانچ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انت اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں سورة الفاطر آیت نمبر بائیس فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے سورة الروم آیت نمبر باون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے تو اور کون ہے جو مردوں کو اپنی مشکلات سے آگاہ کر سکے اس لیے فرمایا اَنَّنْ يُجِيبُ الْمُبْرَ اِذَا دَعَامُ وَيَكْشِبُ السُّورِ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے سورت النمل آیت نمبر باسٹھ سوال کیا اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما کہہ دو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں سورة الانعام آیت نمبر پچاس اور فرمایا ولو كنت أعلم الغيب من الخير وما مسني السوء اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی سوال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو آپ نے بہت سے ماضی کے واقعات اور مستقبل کی پیشین گوئیاں کیسے کی جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله عالم الغيب ہے وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا سوائے جس رسول کو منتخب فرما لیتا ہے اس کو غیب کی بعض باتیں بدری وحی بتاتا ہے سورة الجن آیت نمبر 26-27 اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ الله يجتبي من من رسله يشاء فآمنوا بالله ورسله اور اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست غیب کی باتیں نہیں بتاتا البتہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو انیاسی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے وہ غیب کی بعض باتیں اپنے رسولوں کو بتاتا ہے بلکہ تمام دین پردے غیب ہی سے رسول و انبیاء کو بتلایا جاتا ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتا اگر کوئی شخص رسول نہ ہو اور پھر بھی وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں وہ جھوٹا ہے جو باتیں رسولوں کو من جانب اللہ بتائی جاتی ہیں وہ ان کو لوگوں تک پہنچانے میں بخل نہیں کرتے بلکہ اسے کم حق ہوں پہنچانے کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں صورت تکویر آیت نمبر چوبیس اور فرمایا رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے سورت المائدہ آیت نمبر سڑسٹھ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی و ابدی ہے لا زوال ہے لا محدود ہے ذاتی ہے جبکہ مخلوق کا علم وقتی محدود اور مشروط ہے زوال پذیر ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنا شرک فی العلم ہے اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے قرب قیامت کی علامات دجال کی آمد اور نزول عیسیٰ سمیت بہت سے واقعات بیان فرمائے اور جب اللہ نے اطلاع نہیں دی تو نمبر ایک آپ نے اس منافق کے ساتھ ستر جلیل القدر صحابہ بھیج دیے جس نے کہا تھا کہ اسے تبلیغ اسلام کے لیے مبلغین چاہیے اور راستہ میں اس نے دھوکہ سے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کروا دیا صحیح بخاری نمبر دو آپ نے ایک یہودی کے ہاں زہر آلود کھانا کھا لیا جس سے ایک صحابی موقع پر شہید ہو گئے اور وفات کے وقت زہر نے آپ پر بھی اثر دکھایا ابو داود نمبر تین منافقین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی آپ ایک ماہ تک سخت پریشان رہے ایک ماہ بعد اللہ نے بدری وہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کیا اور آپ کی پریشانی دور ہوئی بخاری سوال بعض نجومی آنے والے حالات کی خبر دے دیتے ہیں ان کو مستقبل کے حالات کا علم کیسے ہوتا ہے جواب جنات نے آسمان دنیا میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کچھ جگہیں بنائی تھی نزول قرآن کے وقت ان کے سننے پر پابندی لگ گئی تھی اور ہم اس سے قبل سننے کی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے صورت الجن آیت نمبر نو اور یہ بھی فرمایا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم اور بے شک شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر 121 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو عرش اٹھانے والوں کے قریبی فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا آسمان دنیا والوں تک بات پہنچ جاتی ہے جنات کچھ بات جھپٹ کر اپنے دوستوں کو لا دیتے ہیں جو اس میں اضافے کر کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں صحیح مسلم معلوم ہوا کہ بطور آزمائش اگر اللہ چاہے تو نجومیوں کو شیطان جنوں سے بعض صحیح خبریں مل سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے تو انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اللہ تعالیٰ شیطان اور ان کے انسانی دوستوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا معلوم ہوا کہ انسان اور جنات ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور آپ کائنات میں ہونے والے تمام واقعات دیکھ رہے تھے اور ما کان اور ما یکن جو ہو گیا تھا اور جو ہونا تھا سب کا علم رکھتے تھے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں سن پانچ سو اکہتر عیسوی میں آمینہ کے گھر مکہ میں پیدا ہوئے ایسا کوئی فرمان رسول نہیں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اور ایسی روایات بلا سند اور من گھڑت ہیں ان روایات کو فرمان رسول کہنا سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ غیر کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس نہ تھے سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو دو اور یہ بھی فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِهِ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا تو تم تور کے مغرب میں نہیں تھے اور نہ ہی اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں سے تھے سورة القصص آیت نمبر چوالیس ایسی بات علی عمران آیت نمبر چوالیس اور ہود آیت نمبر انچاس میں بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے سورت النساء آیت نمبر ایک سو چونسٹھ سوال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا اور میں اول مسلم ہوں صورت الانعام آیت نمبر 163 اگر آپ سب سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تو اول مسلم کیسے ہو سکتے ہیں جواب جب موسا علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے تیری ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں اول مومن ہوں صورت العراف آیت نمبر 143 جادوگر جب موسا علیہ السلام سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہوئے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو کہنے لگے ہم اول مومن ہیں صورت الشورہ آیت نمبر 51 معلوم ہوا اول مسلم سے یہ مراد لینا کہ ان سے پہلے مسلم موجود نہ تھے قرآنی منشا کے مطابق نہیں ہے سوال حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاق اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا کیا اس حدیث کی بنا پر آپ کو سب سے پہلے نہیں ہونا چاہیے جواب یہ روایت من گڑت ہے امام سنانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے ایسی بلا سند روایت کو ماننا جائز نہیں ہے جبکہ قرآن حکیم بھی اس نظریہ کی تردید کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سورہ زاریات آیت نمبر چھپن معلوم ہوا کہ تخلیق کائنات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے الانبیاء آیت نمبر ایک سو سات جہان میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی امت شامل ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں کے آخر میں آئے تو پہلے لوگوں کے لیے رحمت کیسے ہوں گے جواب دراصل عالمین کے لفظ سے دھوکا ہوا ہے یقیناً اللہ رب العالمین ہے اور اس آیت میں عالمین سے مراد کائنات کی ہر چیز ہے مگر دوسروں کے لیے عالمین محدود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل الفرقان وہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے الفرقان آیت نمبر ایک اس آیت پر غور فرمائیں جہاں عالمین میں نہ فرشتے شامل ہیں اور نہ ہی پہلی امتیں جہاں عالمین سے مراد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ نے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کو آیت للعالمین یعنی تمام عالمین کے لیے نشانے قرار دیا صورت الانبیاء آیت نمبر اکیانوے سوچئے عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش سے قبل کے لوگوں پر کیسے نشانی ہو سکتی ہے فرمایا اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی البقرہ آیت نمبر اس آیت میں عالمین مزید محدود ہوگا کیونکہ قوم موسا علیہ السلام کو امت محمدیہ پر فضیلت نہیں ملی اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام پر انہیں فضیلت دی گئی تھی ان دلائل سے واضح ہے کی رحمت للعالمین کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب سے پہلے ثابت نہیں کی جا سکتی سوال اللہ تعالیٰ شیطان سے سوال کرتا ہے قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالمين فرمایا اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا کیا تو غرور میں آ گیا یا تو عالین اونچے درجے والوں میں سے ہے سورہ سعاد آیت نمبر پچہتر کیا عالین میں کچھ لوگ تھے جو سجدہ سے مستثنا تھے کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد ہیں اور جو آدم کی پیدائش سے پہلے موجود تھے جواب قرآن و سنت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد عالین میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے موجود تھے بلکہ اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی جماعت کے بارے میں فرماتا ہے اور وہ عالین میں سے تھے صورت المومنون آیت نمبر چھیالیس معلوم ہوا عالین سے مراد سرکش لوگ ہیں معاد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں سوال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کا خطاب دیا شاہد کے معنی گواہ ہیں گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو اگر آپ شروع سے موجود نہیں اور لوگوں کے حالات پر حاضر ناظر نہیں تو قیامت کے دن گواہی کیسے دیں گے جواب قیامت کے دن کی گواہی کی تفصیلی کیفیت اللہ ہی کے علم میں ہے یہ گواہی کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے نام اعمال کی بنیاد پر ہوگی انسانی آزابی گواہی دیں گے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا تعلق ہے تو اس شہادت کا تعلق اس دنیا سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعِلَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے البقرہ آیت نمبر 143 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حق کی گواہی دی اس حق کی گواہی کے نتیجہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا پھر صحابہ نے حق کی یہ گواہی اگلے لوگوں تک پہنچائی شہادت حق کا یہ فریضہ ہر زمانہ میں امت مسلمہ پر فرض ہے آپ شاہد تھے یعنی اپنی زندگی میں حق کی گواہی دیتے تھے اور نظیر تھے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے اب یہی شہادت حق کا فریضہ امت مسلمہ کے ذمے ہے ہم سابقہ انبیاء کی قوموں کے خلاف بھی گواہی دیں گے اور جب ہم پچھلی قوموں پر حاضر ناظر نہیں تو پھر گواہی کیسے ہوگی یہ اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر ہوگی معلوم ہوا کہ شاہد کے لفظ کو بنیاد بنا کر جو عقیدہ تراشا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے سوال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا سورت الفیل آیت نمبر ایک جواب علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا سے مراد صرف آنکھ سے دیکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی صورت الانعام آیت نمبر چھے کیا مشرقین مکہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہلاک ہونے والی بستیوں کو دیکھ رہے تھے یہ بھی فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے حامی مسجد آیت نمبر پندرہ کیا قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کو تخلیق انسانیت کرتے ہوئے آنکھ سے دیکھا تھا الغرف علم طرح سے مراد صرف آنکھ سے مشاہدہ کرنا نہیں ہے یہ عربی میں محاورہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کیا تو نے غور نہیں کیا صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے سوال حل مشکلات کے لیے دعا و پکار کا مستحق کون ہے جواب اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بے شک قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یہ بھی فرمایا اور اے لوگو دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو سورة العراف آیت نمبر انتیس یہ بھی فرمایا خوبیاں لوگو اپنے رب سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو سورة العراف آیت نمبر پچپن اور یہ بھی فرمایا اور بے شک تمام مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو صورت الجن آیت نمبر اٹھارہ ان آیات سے واضح ہے کہ پکار صرف اللہ کے لیے ہے کیونکہ نمبر ایک مخلوق کی تکلیف کا علم اللہ ہی کو ہے وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے نمبر دو مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان رحمان اور رحیم یعنی اللہ کی ذات ہے نمبر تین مخلوق کی تکلیف دور کرنے پر قادر اللہ ہی کی ذات ہے پھر اس علیم رحیم اور قدیر ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے اسی لیے فرمایا اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے سورہ انفال آیت نمبر دس مشرقین کے بارے میں فرمایا اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے صورت العراف آیت نمبر ایک سو ستانوے مشرقی مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں آیت نمبر افسوس آج کلمہ مسلمان سمندر میں بھی یا علی مدد اور یا غوث آدم مدد کے نعرے لگاتے ہیں سوال انبیاء و اولیاء اللہ کس کو پکارتے رہے جواب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ براہ راست اللہ ہی کو پکارتے رہے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی دعائیں موجود ہیں ان میں کسی کا وسیلہ یا واسطہ نہیں ہے آدم علیہ السلام کی دعا وَلَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر تو نے نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے سورت العراف آیت نمبر تیئیس نوح علیہ السلام کی دعا قال رب بما کہا اے میرے رب انہوں نے مجھے جھٹلایا پس میری مدد کر سورت المؤمنین آیت نمبر انتالیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہف کی دعا ربنا آتنا من منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اے ہمارے رب ہم پر اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی فرما سورة القحف آیت نمبر دس اعراف والوں کی دعا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا صورت العراف آیت نمبر سینتالیس معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے جب بھی دعا کی براہ راست اللہ تعالیٰ سے کی نہ کسی زندہ یا مردہ کا واسطہ دیا نہ نبی علیہ السلام کا نہ فرشتے کا بس ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس ان کی سیرت کی پیروی کرو سورت الانعام آیت نمبر نبے سوال کیا پکارنا عبادت ہے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابو بے شک دعا ہی عبادت ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا جب پکارنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی کی جاتی ہے تو پھر کسی غیر کو پکارنا اس کی عبادت کرنا یعنی اسے معبود بنانا ہے جو شرک ہے اور ناقابل معافی جرم ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عبادت افضل ہے فرمایا انسان کا اپنے لیے دعا کرنا افضل عبادت ہے ادب للبخاری افضل عبادت میں کسی کو شریک کرنا کیسے جائز ہے سوال کیا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قالوا ربنا هؤلاء الذين الذين كنا كنا ندعو اور جب شرک کرنے والے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے صورت النحل آیت نمبر چھیاسی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے